عبداللہ بن حاشم اور عبد الرحمن بن بشر عبدی نے مجھے حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں یحییٰ بن سعید خطہ نے ابن جورائی سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے قاسم بن ابی بزہ نے سعید بن جبیر سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا جس شخص نے کسی مومن کو آمدن قتل کر دیا اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے انہوں نے کہا نہیں سعید بن جبیر نے کہا پھر میں نے ان کے سامنے سورہ فرقان کی یہ آیت تلاوت کی وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے اور کسی جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے حق کے بغیر قتل نہیں کرتے آیت کے آخر تک انہوں نے کہا یہ مکی آیت ہے اس کو اس مدنی آیت نے منسوخ کر دیا اور جو کسی مومن کو امدن قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے وہ اس میں ہمیشہ رہے گا ابن ہاشم کی روایت میں ہے تو میں نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جو سورہ فرقان میں ہے سوائے اس کے جس نے توبہ کی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار پانچ سو پینتالیس